حضور دو تین سوال لکھ دو یا وہ پھٹے جائے پھٹے ایک نہ ایک پھٹے لگ جائے لکھا کتنے کاغذ کوئی مارا دے دے گا پیر چلا جائے گا ہاں۔ <laughs> رشتہ دیکھ جو مرزائی ہندو سکھ عیسائی شیعہ وہابی اور نیچری پاکستانی فوج یا پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد مارے جاتے ہیں شرحن شہادت کی موت مرتے ہیں یا حرام موت جواب نہ دے سارے حسن دے پیچھے آفس اور ہمارا ہے نا ادھر ہمارے یہاں ایڈی ڈی صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بیل نہیں ہے ہاتھ بھی باندھتے ہیں دادا صاحب بھی جاتے ہیں پرائیویٹ بھی جاتے ہیں اگر میں کبھی ان کو لاؤں گا آپ کے پاس لا سکتا ہوں لے صاحب یعنی صاحب آپ کے علاقے کا دفتر کا ڈائریکٹر ہے یا پورے یہ ہے جو ہے اچھا اس کا ڈائریکٹر ہے جی۔ پریشان ہے پتا نہیں صحیح کون ہے سب کوئی جو ہے کہتے ٹھیک ہے یار ہاں، آپ کی طرح یار نہ پتر اقبال کا ایک شیر تاری ساری حقیقت نولنا پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام پکا کتوں جا لبے یہ زمانہ لانتی جڑا نواں بنیا ہے وہ دی ہوا ہی ایڈی لانتی ہے ہر شہر کچا ہی رکھتی ہے ہر چیز نو کچا رکھی رکھی بالکل سکولیاں دی تھی پینے دے تینہ سالہ چون اچھ جڑی ہو پاڑی جاندی یہ دا کچا کی دکھڑے نکنجر تینہ چون سالہ دے نال زنام دے نہیں دے ہر چیز خام ہو گئی کہ کنجر پین نو نہیں پکڑ دیندے پین چھو تو پکڑ دیندے انو عیسائی شیعہ وہابی اور نیچری پاکستانی فوج یا پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد مارے جاتے ہیں شران شہادت کی موت مرتے ہیں یا حرام موت ہاں۔ جس طرح وہابی وہابیوں اور شیوں کے خلاف سمجھ لگی آپ پیچھے لکھ دے آپ اس لفظ تو پچھلے جس طرح تو پہلے نا جس طرح جتنے کہنا نا تو آپ لکھ دے آپ جس طرح بھابیوں اور شیوں کے خلاف برملا اور سر عام جوش و خروش کے ساتھ پورے زور اور دلائل کے ساتھ پورے جوش و خروش اور زور اور دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ پورے زور دلائل بیان فرماتے ہیں اسی طرح یہ شری حکم بھی بیان بیان فرمائیں یہ شری حکم بھی بیان فرما دیں تاکہ آپ کی حق بیانی اور جرت و بہادری کو دنیا میں سلام پیش کیا جائے ہائے نہ بول یہ تو نہیں بول سکتا گل تو ٹھیک ہے یہ تو بیچارہ بولن جو ہی نہیں

سلام تحسین یا سلام آفری ہاں۔ نام مراد اتوں آن کے مرے نیچری انہوں پتا بھی یہ نیشریف جانتے ہوئی نے اور کھڑے ہاں جی۔ پتا لگ جائے گا تیری مریدی تو ٹوٹ گئی باقیاں کا پتا کون <laughs>